ہشام دستوائی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں بن نبی کثیر نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے فرمایا جس نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز ایک کے رات کم ہوگا سوائے کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بتیس